میں نے کھول کھول کے میں نے بات لکھ دی ہے امام اور اکیلے کے بارے میں میں نے اکیلا لکھ دیا کو علیحدہ کر کے لکھ دیا کہ مستقل اس میں میرا ان کا کوئی اختلاف نہیں انہوں نے پھر کہا تھا کہ یہ ہو کہ نماز نہیں ہوتی میں نے یہ بھی لکھ دی بات تو میں نے اپنے کردار میں بنایا ہاں, ہاں، سوالہ پیدا تو جذبہ بھی نہیں ٹکرا پیتا اہل سنت و جماعت علماء دیوبن کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے چپ رہنا چاہیے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے قرات نہیں باغیا ایک دوسرے جو جو ہمارا نظریہ بھی کرے گا اب ہمارا جو نظریہ ہے کہ امام کے پیچھے قرار کرنے چاہتے سارے بندے سورت کسور صاحب نے وکالت ہم ایے حکیل ان شاء اللہ سورہ فاتحہ امام اور مقتدی اور اکیلا سب کے لیے حضور سب جانتے ہیں ہم ان کے دلال پیش کریں گے کیونکہ برائے صاحب الفاتحہ کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے اکیلا ہو ان کے مطالبہ پر نیز مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی نیز میں پہلی بات بھی ہے اور اگلی بات بھی حالانکہ اختلاف کن کا میرا اور آپ اس نیل والے مسئلے اپنا میں تازہ رہوں گا میں تازہ رہوں میںلافاٹنی پڑے گی آپ کے سامنے اصل میں بات یہ ہے اب مولانا کراس کراس کر رہے ہیں اب میں کہوں گا بھی لکھے اور ساتھ یہ بھی میری طرح جس طرح میں نے مدح کی ہے آپ سے لکھوا چاہتا ہوں اور لکھوا کے رہوں گا انشاءاللہ کہ اگر ایمان کے پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کی نماز بادل ہو بھی نہیں ہوگی انہوں نے میں نے جو کہا تھا امام کے پیچھے کراتے کراط نہیں کرنا چاہیے وائن کا مطالبہ تھا لفظ فاتحہ کا اور لفظ فاتحہ کا میں نے لکھ دیا امام کے پیچھے کراتے فاتحہ نہیں کرنا چاہیے فاتحہ دی گل ہے فاتحہ دی نماز کے لیے سامان کے مدد فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے ہاں، پڑھے جی، ہیں مولانا محمد عبداللہ راشد صاحب اس لیے فرمان صدر مولانا مولانا مولانا صاحب گزارش کے لیے دوسرا کا گزارش یہ کہ حضرت صاحب نے غصے جا کے پوچھنا نہ ہو گیا مولانا نے نے دیا کہ کہ یہ ہیں انگریز باقی رہا وہ گل گل گل ہے ہے ہے مقصد نا نا نا نا نا نا کلمہ کلمہ پڑھیا پڑھیا خوف نہیں اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی بات کے تے ہاں، تے کوفے دا دا دا بغداد نہ رولا نہ پڑھیا لکھا تھا تشریف فرمان ہے حضرت صاحب نے نے بات فرمائی ہے ہے ہے ہے کہ کہ کہ جہاں وہ وہ وہ امام امام پیچھے پیچھے کیونکہ انہوں ہو گیا بھی نکل ساڈا یہ عقیدہ نظریہ اگر وہ امام پیچھے سورت فاتحہ نہیں نہ پڑھتا جی امام پڑھتا ہے پڑھنی چاہیے اگر وہ سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو وہ نماز نہیں بات پہلی رکھو کراط والے پاس نہ ہو کراط کا معاملہ ہو رہے مسلا اصل سورت فاتح دے تے کراط کا رول ہی کوئی سمجھ آ گئی مولانا یہ فرما دے اسی یہ کہیں امام اگر سورت فاتح نہیں مسلم سورت فاتح نہیں پڑھتا تو وہ نماز نہیں ہوتی یہ فرما دے اگر پڑھتا ہے تو وہ نہیں ہوتی مسئلہ ختم ہو یہ گل کر دیں تاکہ ہوا جی اصل جھگڑے اس سے بھی کتاباں تقریباً میرا خیال ہے مولانا کسی شاید ایک کتاب بھی انہوں نے ایسی یاد نہ ہوئے اس مسئلے پہ کتاب لکھی بھی ہوئے اور وہ سر سر برق اسے خلف الامام دا لفظ نہ آیا کتنی پہ نے نظر آدی کتاباں ہر ایک یہ اسے خام کا رولا پاؤ واسطے باہر طے ہوگی کہ چلو ملک کی اکیلے کی بات نہیں امام کی بات نہیں ہوں جھگڑا صرف رہ گیا مفت دی فاتحہ پڑھنی واجب ہے ضروری ہے اور کیا ہے واسطے میں لکھا بات صرف ان لوگ کے کہ ہم اہل حدیث سورہ فاتحہ کے دلال یعنی پیش کریں گے بتائی بات ہم ان کے دلال پیش کریں گے کیونکہ بغیر فات جا کے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی چاہے امام ہو مختلف ہو اکیلا ہو اب جگہ تو نہیں تھا کہ مختلف کون ہے امام ہے کس کو نہیں پتا کون ہے اب سے مطالبہ جاری رہا کہ مختری کا لفظ بھی لکھیں تو ساتھ امام کے پیچھے بھی لکھیں تو میں نے لکھ دیا کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑے تو نماز نہیں ہوگی اب مولانا چاہتے ہیں کہ امام کے بارے میں اور اکیلے کے بارے میں کوئی بات نہ ہو صرف مقتدی کے بارے میں اس میں کیا آگے اگر امام کے بارے میں بھی نماز فاتح کی بات ہو جائے تھوڑا فاتح کی تو اس میں کیا آگے اکیلے کے بارے میں ہو تو اس میں کیا آتا ہے ہم تو بات یہ چاہتے ہیں اب بات سمجھیں ہاں، مولانا مولانا لکھ کے دیں لہذا آپ فیصلہ کریں گے بس کی بتانا ہے بالکل صحیح ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਤੇ ਪੰਜੇ ਉਧਰ ਲੈ ਬਾਰਾ ਆਹ ਸਿੱਧੇ بابا جی بھائیو لکھ کے ہاں، کے امام پیچھے پورا تھوڑا پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی ہوگی مولانا لکھ لکھ کے کے کے دیں دیں گے گے حضرت اللہ صاحب کہ امام پیچھے پورا نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں دس بندے دو پاس کمیٹی بنی تھی اور پونا ہزار سائن کر کے دیکھتا جی ہے جنازہ لکھے گا وہ سمجھا گیا کہ وہ لکھ کر سو گی نہیں پانچ پانچ بندے بندے آئے جو انہوں انہوں نے نے فیصلہ کیا ہاتھ دلا گا دفتر کرتے ہیں تھی یہ تھلے کرو اپنے پتا ہی ہے جی حافظ ہاں، صاحب کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے تسی نہیں کرتے پھر تھی ویگ لو منتے ہیں تو پتہ ہی نہیں غلط مسئلہ نہیں لکھدا نبی بندہ بولے پھر سارے کا جو فیصلہ منظور ہے گل کہ کہ کہ مولانا صاحب صاحب نے پہلے بھی کہا آبا لکھ دے دی امام پیچھے سوح فاتح پڑھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آبا صاحب نے کہا کہ جناب اگر امام دے پیچھے دفتی سوہر فاطیا نہ نہ پڑھے تو پڑے نماز نہیں ہوتی مولانا صاحب صاحب کہتے ہیں ہاں آبا ہوں لکھ دیو اس روڑے کے تحت پانچ بندے ادھر بندے ادھر اٹھ کے جناب اندر چلے گئے ہیں جنہوں کا آپس میں جھگڑا ہی جس گھر سے مولانا صاحب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے یہاں صرف دلائل دے رہے ہیں انہوں دونوں نے لکھا ہے آپ صاحب کی طرف انہوں نے لکھا ہے کہ مقدی امام کے پیچھے سورا فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوگی دورہ صرف اس چیز سے اور طرف جناب انہوں نے لکھا ہے کہ مقدی امام کے پیچھے سورا فاتحہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوگی مبتدی امام کے پیچھے برا فاتح پڑے نماز نہیں ہوگی مقروض نہیں گزارش کر دو تاریخ کرنی اجازت نہیں جی آپ صاحب نے سین سہن سین کر دو تاریخ ہے قابل قبول نہیں لیکن میرا ایک جڈ آدمی جنوب پتہ کوئی نہیں انو پتہ کوئی نہیں وہ خلاف ایک گل لکھتا میں تو سیاپا مولوی ہوا گل لکھتا کیوں نے کہ ہم لوگی سوڑا مولوی اپنے عام آدمی کے ساتھ مولوی صحیح گل ہوئے گی مولنا کے غلط گل ہوئے گی نہیں صحیح گل ہوئے گی بلکل گزارش کرا کے میں پاب نہیں گل کا ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਹਿਲਾ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਤੀ ਉਹਲੇ ਕਹਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਆਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ پابند کیوں نے ایک ایک برادری خاندان رشتے داریاں داریاں عزیز رل رل کے کے وسنا وسنا سارے بال بچے اختلاف ہے یہ دور تک بھی لایا جا سکتا ہے جی گل شروع ہوئی ساری دبئی کا سبب بن سکتا ہے ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਤਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਥ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ ਦੇ ਸਪੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ میرے پتا ناگر ہاتھ جوڑے سن خدا کس پاس لگ رہے تھے سارا امید نے سارا لڑائیاں یا سارے جھگڑے جہے ہیں وہ یہ مکان ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ جہاں بندے مطلب نہ سمجھ رہے ابھی ہیں کہ کیا سورت فاتحہ ماں دے پیچھے پڑھنا ضروری ہے یا پڑھنا نہیں ضروری جہاں بندہ پڑھتا ہے وہ یعنی مکرو ہے یا بھائی پتا مکروائی نہیں پتا اچھا، یہ ہے گل یہ ہو رہی تھی کہ مقتدی دے سلسلے جھگڑا ہے میں یہ یاد آیا کہ مقتدی نو اجازت نہیں امام دے پیچھے پڑھنے دی تے انہاں نو بار بار میں زور لایا ہونا تک انہاں نہیں لکھا تے انشاءاللہ ان کدے لکھ کے دسن گے اچھا۔ جڑی اصل گل ہے ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਕਤਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁਣਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਸਾਥ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕੰਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਦਾ ਤੇ ਅਕੇਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਤੈਯਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੁਤੈਯਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ مولانا اپنے مسلب کو صحیح جانتے ہیں میں اپنے مسلب کو صحیح جانتا اپنے مسئلے مطلب کی ترجمانی وہ صحیح کر سکتے ہیں میں اپنے مسلب کی ترجمانی میں صحیح کر سکتا نہ نہ میرا کوئی کوئی جٹ آدمی ترجمانی کر کر سکتا سکتا ہے ہے انہوں کا گل تو بلایا اس واسطے ہے کہ قرآن و سنت مطابق آ کے صحیح گل دسو جڑا نظریہ نزدیک ہے کہ امام کے پیچھے فاطہ ਲੈ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਸ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਤੀ ਆ ਕਾਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ختم کرنا کرنا لڑائی جگڑے تو بچنا ہے ਬਾਦਮਨੀ ਤੇ ਬੇਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਨਵਾਦ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਕਰਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਉਨਵਾਦ ਰਾਤ ਤੇ ਉਲਝਣ ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੱਸਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਨਾ ਜੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ختم کر داری گھر ایسے ختم کر دو گل یاد آپ اس گل سے جو جو سالو ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ساری ہوں گل آپس ہو رہی ہے علماء نال نہیں ہو رہی نہ حافظ عبداللہ صاحب نال ہو رہی ہے تے نہ نمانی صاحب نال ہو رہی ہے نال ساری کوئی گل نفع نقصان ہے ساڈا اساں اپنا نفع نقصان سب پہلے نال ہو رہی ہے تسی اپ علماء کھڑے اس کام اپنے حکم لکھ کے لے آؤ میرے ساتھی آپ مولوی تھی ڈیزائن کرو یہ ثابت کرو پوچھنا بھی تو ساڈے کو سارے نزدیک پڑھنے والے کا حکم کی ہے اسی اپنے مسئلے دے مطابق کوئی نہیں کہتے اساں کی نہ کوئی پوچھ لے اساں آ جو لکھے ہے نا اے اساں پوچھے ہے علماء کو نہیں پوچھے رہا علماء کو نہیں پوچھے تامیاں دے اور تسی علماء نہیں میں نے کچھ ہی کہہ رہے تھے تسی علماء نہیں ایو کہہ رہے ہیں لے کے لے آ کے اپنا مسئلہ جڑا اپنا مطالبہ جڑا تواڈے نماز پڑھنا کہ نہیں ہوتا مسئلہ ہے